بسم الله الرحمن الرحيم والذين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم محترم دوستو بھائیو بہنو اللہ رب العزت کا احسان ہے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خالصتاً اپنی ذات کی خاطر اپنے دین کی خاطر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دور دراز نہ جانے کہاں کہاں سے کون جو ہے نیک لوگ اس پروگرام میں شامل ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان پروگراموں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ حضرات جو اس میں تعاون کرتے ہیں کام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے لیے پسند فرماتا رہے آمین معاملہ چل رہا تھا گھر گرستی کا <clears throat> ابھی جو آیت پڑی ول مؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردوں میں ایمان والے جو مرد ہیں اور ایمان والی جو عورتیں ہیں اللہ نے ان کو ایک دوسرے کے لیے مددگار بنایا ہے کس چیز کے لیے یا مرون اب المعروف کے وہ نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں وہ عن المنکر اور وہ جو ہے بری باتوں سے روکتے ہیں دیکھیں علماء کرام جو ہیں مشاق الزام الحمد اپنی درس گاہوں میں خانقاہوں میں مساجد میں کام کر رہے ہیں اور یہ برکات ہیں الحمد للہ اللہ رب العزت نے دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے اور اسی طرح علوم معرفت سارے جو ہے وہ آگے سینا بسینا لوگوں کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور جس سے دین جو ہے صدیوں سے جو ہے وہ ہمارے تک پہنچ چکا اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو اگلی نسل میں ٹرانسفر کر دیں یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے ہاں البتہ معاشرے کے اندر یہ ممکن نہیں کہ سارے حافظ بن جائیں سارے عالم بن جائیں سارے شیخ بن جائیں جس طرح دنیا کے کاموں میں سب لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے سب لوگ انجینئر نہیں بن سکتے اسی طرح جو ہے سب لوگ عالم نہیں بن سکتے یہ ہاں البتہ ایک جماعت ایسی اگر ہو جو اس کام کی ذمہ واری لے لے ایسے لوگ اپنے بچوں کو جو ہے ان دس گاہوں میں بھیجیں وہاں پر وہ قرآن مجید حفظ کریں اور اسی طرح وہ عالم بنے اور اس طریقے سے اس فرض کو ادا کریں اور بقیہ جو ہے وہ قوم کے لیے امت کے لیے وہ فرض کفایا کا جو ہے فریضہ ادا کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عمومی دعوت ہوتی ہے نیکیوں کی اور برائی سے روکنے کی یہ تو ہم سب مسلمانوں کے لیے لازمی ہے سب کو یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے نیکیاں پھیلانی ہے برائیاں روکنی ہے جیسے کوئی چمن ہوتا ہے کھیت ہوتا ہے اگر اس کے اندر جڑی بوٹیاں نکلنے لگ جائیں جو کہ بیکار ہوتی ہیں تو پھر ایسی حالت میں جو ہے ان کو تلف کرنا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے اگر کوئی آدمی کہے کوئی بات نہیں چند ایک جڑی بوٹیاں ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ چند ایک جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہیں اس لیے ساتھ ساتھ ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے ان کو نکالنا پڑتا ہے تاکہ چمن محفوظ ہو جائے اسی طرح اگر والدین نے مکان بنا دیا اب اولا اولاد کا کام ہے کہ وہ اس گھر کی حفاظت بھی کرے اور اس میں وہ رہیں اور اس کے جو ہے در و دیوار اس کی ہر چیز کا وہ جو ہے جو ہے وہ خیال رکھیں اب اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے تو یہ گھر ٹوٹ پھوٹ جائے گا لہذا یہ ہو گیا کہ بھئی اچھے طریقے سے گھر کو صاف ستھرا رکھنا بنانا سنوارنا جیسے ہمارے گھر کی بچیاں کرتی ہیں ماشاء اللہ تو اس طرح سے یہ سب کچھ کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور آگے انہوں نے اس بات کا حکم دے دیا کہ اب تم جو ہے عمل بالمعروف بھی کرو نہیں ان منکر بھی کرو تو اب وہ کیا کریں گے کہ اس پیغام کو لے کر ہم نے جو ہے جگہ جگہ ہر ایک کو بتانا ہے اچھا اب ایک ہے کہ گھر سے باہر بتانا ایک ہے گھر کے اپنے اندر اس ڈسپلن کو قائم کرنا تو صاف ظاہر ہے سب سے پہلے تو انسان اپنی ذات کے اوپر اس ڈسپلن کو قائم کرتا ہے خود جو ہے نیکی کی طرف آتا ہے برے کاموں کو روکتا ہے برائیوں کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں انسان کا جی چاہتا ہے اگر جی نہ چاہے تو پھر آپ خود سوچیں تو پھر ثواب کیسے ملے گا بھائی صاف ظاہر ہے لذت ہوتی ہے گناہوں کی تو ان گناہوں کی لذت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کی لذت کو اپنا لینا دین کے اوپر چلنا اور بری خواہ خواہشات کے اوپر عمل نہ کرنا یہ ہے فائدے والی بات تو لہذا اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہے پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر آ جاتا ہے کہ اپنے گھر بار کے اوپر اس کو جو ہے اپلائی کرنا یعنی اپنے گھر والوں کو نیکی کی باتیں بتاتے رہنا اور جو ہے ان کو بری باتوں سے روکتے رہنا اب بچہ جب چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کو نیکی کی باتیں بتانی چاہیے یعنی کہ جی بڑا ہوگا نمازی بن جائے گا ہے جی ابھی جو کوئی بات نہیں اسلام نے سات سال کی عمر میں حکم دے دیا دس سال پہ سختی کرنے کا حکم دے دیا اور جیسے ہی جوان ہو گیا اب اس کے اوپر فرض کر دیا یعنی ایک درجہ بدرجہ اس کے اوپر یہ کیفیات آئی آئیں ہاں سات سال کا بچہ ہے اب اگر وہ سستی کر بھی جاتا ہے ماں باپ پیار محبت سے اب اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ پیار محبت سے سمجھانا کیا ہوتا ہے یعنی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بتانی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور جناب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں یہ باتیں جب ہم اس بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس بچے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے جس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اب جب سات سال کا یہ بچہ ہوا اس بچے کو جب کہا کہ بھائی اب تمہاری اٹیچمنٹ تو اللہ تعالیٰ سے ہو گئی تم بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے پیار کرتا ہے آؤ اس پیار کا کوئی اظہار بھی کرے کیسے اظہار کرے وہ کہے گا بھائی اللہ تعالیٰ کو پھول دیں گے بھائی پھول تو وہاں نہیں پہنچیں گے اچھا بھائی کیا کریں بھائی اللہ تعالیٰ نے اس اظہار کرنے کا بڑا پیارا طریقہ بتا دیا کہ تم اس طرح نماز پڑھو تو نماز پڑھنا شروع کرے گا تو خود بخود اس کا محبت محبت کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا انسان کو جتنی بھی عبادات سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا کیونکہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار کروں محبت کروں تو اس کا اظہار کا طریقہ بتایا جیسے ہم گفٹ پیکس دیتے ہیں اپنے دوستوں کو احباب کو عید کا موقع آتا ہے عید عید بانٹتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے محبت کا اظہار ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے ایسے عید کے موقع پر بھی جو ہے وہ اگر تحفہ نہیں دیتے تو بچے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا رشتے دار لگتا ہے ہمارے ساتھ کوئی پیار شیار نہیں کرتا کیونکہ اس نے محبت کا اظہار ہی نہیں کیا اسی طرح ماں باپ جو اتنی محبت شفقت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے محبت کا اظہار کرے کوئی دو بول ہی میٹھے بول دیں تاکہ ماں باپ کو تسلی ہو جائے اپنے پاؤں دبا دیں ماں باپ کو خوشی ہو جاتی ہے کہ الحمد ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اکرام کرتے ہیں محبت سے پیش آتے ہیں تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ اس بچے کو جو ہے ماں باپ جو ہے وہ اس کو سکھاتے ہیں بڑھاتے ہیں اور بلا آخر اپنے پورے گھر کے اوپر جو ہے وہ اچھی باتوں کے جو احکامات کو جاری کرا دیتے ہیں اور بری باتوں کو روک دیتے ہیں دیکھیں ہم زندگی کے معاملات میں بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے گھر کے اندر نقصان دہ ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہم نہیں کریں گے بھائی اور اس پر پابندی لگا دیتے ہیں اگر ہمارا بچہ جو ہے وقت کو ضائع کر رہا ہو اور اس کو جو ہے اسکول میں نقصان ہو رہا ہو ہم کہتے ہیں ایسے دوستوں سے نہیں ملنا کیونکہ یہ تو تمہاری تعلیم کے اندر حرج ڈال رہے ہیں تو ہم ویسے دنیا کے فائدے اور دنیا کے نقصان کے لیے جو ہے ہم ان کو عمل بالمعروف اور نہیں عمل منکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی کو اگر ہم شریعت کے مطابق دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ اچھی باتیں سکھا اور بری باتیں روکیں جو بری چیزیں ہیں جیسے ٹی وی ہے اس قسم کے میوزک والی چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے گھر میں نہ آنے دیں تاکہ ہمارے گھر میں بری برائی جو ہے وہ پھیل نہ جائے کہیں کسی طرح سے اور نیکی والی چیزیں جو ہیں ہاں ماشاءاللہ اس کو انکریج کرنا چاہیے اب بات یہ چل رہی ہے کہ بھائی اب ہمارا گھر الحمدللہ بن گیا اور گھر کے اندر میاں بیوی دو اہم یہ جو ہے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے کہ وہ اپنے محرم مردوں کی اصلاح میں کس طرح سے تعاون کر سکتی ہیں کس طرح سے ان کو جو ہے سمجھا سکھا سکتی ہیں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ یہ تو ڈیوٹی تھی مردوں کی کہ مرد جو ہے اس کو ایک درجہ بلند کیا گیا تھا لیکن افسوس کے ہمارے بہت سارے مردوں نے اس ڈیوٹی کو ادا کرنا بند کر دیا ہے وہ اپنی خاک کے پیچھے چلنے لگے ہیں ہم نے اکثر دیکھا کہ مرد اگر برائی کرنے لگ جاتا ہے تو وہ عورت کو بھی مجبور کر دیتا ہے کہ تو بھی برائی کر اگر وہ پردے کو پسند نہیں کرتا عورتیں بیچاری بے پردہ ہو جاتی ہیں اگر وہ برہنا لباس کو پسند کرنے میں لگ جاتے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے عورتیں بھی برہنا لباس پہننے لگ جائیں گی عورتوں بیچاری جو ہے وہ مجبور ہوتی ہیں وہ تو خواہش کرتی ہیں کہ کسی طرح ہمارا خاون جو ہے ہمارے جو محرم ہے وہ خوش ہو جائیں تو ان کو خوش کرنے کے چکر میں وہ اپنے دین کو بھی برباد کر بیٹھتی ہیں بھائی ایسا خوش کرنا کہ کیا فائدہ کہ تھوڑے سے عرصے کے لیے تو خوش کر دیا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں دونوں نے اپنے آپ کو دھکیل دیا تو ایسا کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا اگر کبھی ایسا ہو کہ مرد جو ہے وہ دیندار ہوتے ہیں عورتیں دیندار نہیں ہوتی تو مرد جو ہے وہ آرام سے عورتوں کو دیندار بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہے ذرا روب ہوتا ہے کیفیت ہوتی ہے عورتیں بیچاری بڑی پھنس جاتی ہیں جب ان کا خامد جو ہے وہ دیندار نہیں ہوتا اب وہ بیچاری حامد کی تابے داری بھی کرنا چاہتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ حامد کو بچانا بھی چاہتی ہیں کہ کس طرح سے یہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے اور مجھے بھی یہ جو ہے جنت میں جانے کے لیے چھوڑ دے کیونکہ مرد جو ہے وہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کو اپنے مطابق اور ان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو صاحب ظاہر ہے پھر وہ عورتوں پہ پریشر ڈالتے ہیں اب عورتیں بیچاری جو ہے نا اس اتنے بڑے ذمہ داری والے کام کو ڈبل بوجھ اٹھا کر کر رہی ہوتی ہیں اللہ تعالی ہماری عورتوں کے اوپر جو ہے خاص رحمت فرمائے آج اس دور میں جب ہر طرف برائی عام ہو گئی تو اس حال میں اگر وہ عورتیں جو ہے اپنے محرم مردوں کے اوپر محنت کریں گی تو دوہرا اجر پائیں گی جب گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب لوگ کام کرتے ہیں بھائی دیکھو جب آگ لگ گئی اب یہ تھوڑی ہے عورتیں کہیں گی بھائی مرد جو ہے وہ تو آگ بجھائیں ہم تو بیٹھی رہیں گی وہ کہیں گی نہیں نہیں ہم بھی پانی لا کے دیتے ہیں اور ہم بھی جو ہے آپ کی مدد کرتے ہیں جلدی کریں آگ بجھائیں جلدی کریں یہ تو بہت خطرے والی بات ہے اس طرح سے عورتیں عورتوں کو چاہیے کہ آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ جو ہے آگ لگی ہوئی ہے گھر جل رہے ہیں اب مرد اگر سستی کر رہے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو بچائیں وہ آگے بڑھیں اس معاملے میں اور ہمت کا کام کریں اور یہ جو ہے اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء اولیا یعنی یہ نہیں کہا کہ صرف مومن مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے بلکہ اس نے للہ مومنات کو بھی اس میں شامل کیا کہ انہوں نے بھی یہ دعوت و تبلیغ کرنی ہے اکثر عورتیں سمجھتی ہیں جی ہم تو گھر میں بندھی ہوئی ہیں مرد جو ہے وہ باہر جاتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں اور دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور وہ جناب وہ تو بڑے بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں ہم بیچاریاں کیا کریں تو یہ بات جو ہے نا یہ تو بس کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ عورت تو وہ کام کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا بس اس کو اس اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اگر ہر عورت اپنے اپنے گھروں کو ہی سنبھال لے آپ خود سوچے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا مرد باہر گھومتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ دعوت قبلی کا کام کرتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر باہر کی ذمہ داری ڈالی ہے لیکن گھر کے اندر جو عورت کر سکتی ہے پھر یہ کام شاید مرد بھی نہیں کر سکتے اور اگر سارا دن مرد جو ہے وہ محنت کرتے رہیں اور عورت ان کی محنت کو بس دو فکروں کے ساتھ جو ہے وہ ضائع کر سکتی ہے یعنی ان کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ بچوں کو یہ کہہ دے کہ بس تمہارے ابو تو خام خواہ ناراض ہو جاتے ہیں جب بھی آتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اب کیا ہوگا یہ ایسے گھر کا تو باپ اگر سو لڑتا رہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو جھوٹ نہیں بولو فلاں نہیں کرو یہ نہ کرو قرآن پڑھنا چاہیے اور ہم نے کہا بس جب بھی گھر آتے ہیں بس ناراض ہی ہوتے رہتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی نا اب یہ مرد جو مرضی زور مار لے بچوں نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے دیکھیں ایک سوچ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا عورتیں اکثر اس بات کو سوچتی ہیں مرد بھی سوچتے ہیں اس بات کو کہ جی ہم اپنی جو ہے زندگی میں محنت کریں کوئی مکان شکان بنا لیں کوئی اچھا کاروبار سیٹ کر لیں تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے بچوں کے لیے جائیداد ہونی چاہیے تاکہ ان جب جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی سہارا ہونا چاہیے ہم اگر کچھ آج ہو گیا تو ہمارے بچوں کو کیا ہوگا تو ایک تو یہ سوچ کا انداز ہے دوسرا انداز یہ ہے کہ بھئی بچوں کا کیا ہوگا جب وہ مریں گے آخر ہر انسان نے مرنا ہے کل نفس ذائقت الموت تو آخر ہمارے اولاد نے بھی تو اس دنیا سے جانا ہے تو آخرت میں ان کا کیا بنے گا اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہم اس کی تیاری بھی کریں گے اس کے لیے بھی محنت کریں گے اور بچوں کو آخرت کے لیے تیار کریں گے الحمد للہ اب جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے جو ہے انسان کے اندر کچھ صفات ہونی چاہیے یعنی اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہونی چاہیے بغیر محبت کے پھر وہ اللہ کے کام کیسے کر سکتا ہے دین کی بات کیسے دوسروں کو بتا سکتا ہے پھر اس کے اندر بے غرضی ہونی چاہیے اگر وہ کسی غرض سے یہ کام کر رہا ہوگا چاہے وہ اس نے مسجد بنائی چاہے مدرسہ بنایا چاہے اس نے جو ہے کوئی دین کا اچھا کام کیا اور اس میں غرض اس کی یہ ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں گے اور اس سے جو ہے مجھے مجھے دینی فائدہ ہوگا اور اس سے جو ہے مجھے مطلب دینی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اس سے کوئی مال پیسہ مجھے آئے گا تو میں جو ہے قرآن پڑھاؤں گی گھر میں اور مجھے جو ہے جو ہے لوگ فیس فیس دیں گے یہ غرض ہو گئی اب یہ جو ہے وجہ للہ نہ بات رہی اور پھر دوسری بات ہے اس کو پڑھاؤں اس کو نہ پڑھاؤں اس کو دعوت دوں اس کو نہ دعوت دوں بھائی یہ جو ہے غریب غربا ہے ان سے تو میں کلام ہی نہیں کرنا چاہتی تو یہ بری بات ہو گئی اچھا دل میں رحمت ہو شفقت ہو اور یہ اگر کیفیت ہوگی تو انسان سب کے لیے کر رہا ہوگا ساتھ ہی ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے گا اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو بہترین وقت ہے وہ تو بھائی تہجد کے وقت ہے اللہ والے تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور راز و نیاز کرتے ہیں اور جو دن بھر کے لیے ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ رات کو اس کی اپروول لے لیتے ہیں اور دن کو جو ہے بس یہ سمجھے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور رات کو تو کام کر چکے ہوتے ہیں جنہوں نے راتوں کو جا کے کام کر لیا ان کے دن آسان ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے ہر وقت جو ہے اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے تبھی تو وہ اللہ کی باتیں دوسروں کو پہنچا سکیں گے پتہ چلے سارا دن تو جناب یہ گشت کرتے رہے لوگوں کو باتیں کرتے رہے اور اپنے دل میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے کون سا اللہ کا کام ہے کہ بھائی یہ انسان اس طریقے سے کرتا رہے دل کے اندر سوز ہونا چاہیے غم ہونا چاہیے کڑھن ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا ان ساری جذبات کے ساتھ انسان اگر کام کرے تو پھر دیکھیں کہ کیسے بھی اثر ہوگا اخلاص کے ساتھ اور جو ہے بلا تخصیص یعنی کہ جو ہے سب کے ساتھ شفقت رحمت محبت اور اللہ سے مانگتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جب یہ عورتیں یہ کام کریں گی تو یہ تو جناب اپنے ارد گرد ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گی اب آپ یہ دیکھیں کہ عورت کو جو ہے چار طرح کی محبت ملتی ہے ایک ماں کی حیثیت سے اس کو محبت ملتی ہے دوسرا بیوی کی حیثیت سے اس کو محبت ملتی ہے پھر بہن کی حیثیت سے اس کو محبت ملتی ہے یا پھر بیٹی کی حیثیت سے بھی اس کو محبت ملتی ہے تو چار طرح سے جب اس کو محبت مل رہی ہوتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں اس محبت کا وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے وہ اپنے محبت کرنے والوں کے دلوں میں اگر ان صفات کا جو ابھی ذکر کیا گیا اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ دین اسلام کی حقانیت کا بیج ان کے دلوں میں بونا چاہے تو کتنی آسانی سے وہ اس کام کو کر سکتی ہے آئیے اب اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں اولاد کے دل میں ماں کی محبت ہوتی ہے یہ فطری جذبہ ہوتا ہے اور جو اب ماں بھی جو ہے اولاد سے محبت کرتی ہے اس نسبت کی وجہ سے دیکھا کہ وہ تربیت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ اپنے بچے کو جو کہتی ہے بچہ اس کی بات مانتا ہے چھوٹے سے نن بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے ماں اگر کچن میں گئی وہ بھی دوڑتا ہوا کچن میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے ماں کمرے میں آئی وہ بھی دوڑتا ہوا کمرے میں آ جاتا ہے ماں جو ہے ہتھی کے بیت الخلا میں گئی تو وہ بیت الخلا کے دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے ماں اوجھل ہو جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ماں کی جو باپ کے ساتھ نہیں ہوتی کیونکہ ماں نے اس کو جو ہے اس طریقے سے نشو نما کی ہوتی ہے اب اتنی اٹیچمنٹ کے باوجود بھی اگر یہ ماں اپنے بچے کی تربیت دین اسلام کے مطابق نہیں کرتی تو کتنی بڑی وہ سزاوار ہے اس بات کی اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم اس کو دے دنیا کی باتیں اس کو سکھائے اور وہ ون ٹو تھری سکھا سکتی ہے اس کو اور اس کو جو ہے وہ اس کے دماغ میں ڈال سکتی ہے کہ تم بڑے ہو گے ڈاکٹر بنو گے انجینئر بنو گے وکیل بنو گے بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کرو گے ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ بلے ضرور کرے لیکن وہ یہ بھی تو ساتھ سوچے کہ وہ اپنے بچے کے ذہن میں یہ بھی ڈال سکتی ہے میرا بچہ تم حافظ بھی بنو گے عالم بھی بنو گے تم دیندار بھی بنو گے متب سنت بھی بنو گے پرہیزگار بھی بنو گے گناہوں سے بھی بچو گے تو اگر سچے دل سے ماں یہ کام کر رہی ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے میں یہ جو ہے دیندار نہ بنے میں کیا کرتی ہیں دنیا کے معاملہ ہو بچے کا امتحان آ رہا ہو اسکول کالج کا تو اتنی پہلے کی ہوتی ہیں کھانا بھی بنا کر اس کے لیے رکھتی ہیں اور جناب اس کے لیے سارے انتظامات کرتی ہیں اور بچے کو جگاتی بھی ہے اس کو بتاتی بھی ہے میرا بچہ تیرا امتحان ہے تو خیال رکھ اور بچے کی فجر کی نماز سو رہا ہے تھکا ہوا ہے دیر تک جاگتا رہا ہے کتابیں پڑھتا رہا ہے اس کا امتحان تھا چلو میں اس کو ابھی سونے دیتی ہوں حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یہ نہیں سوچتی کہ آج جس بچے کی میں آرام میں خلل ہونے سے پریشان ہو رہی ہوں کافی بچہ اگر جہنم میں چلا جائے گا تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی کتنی پریشانی ہوگی لیکن آخرت بھائی دیکھی ہوئی چیز نہیں ہے اس لیے انسان جو ہے بے پرواہی کر جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے اولاد کی اگر وہ پہلے دن سے ہی اس کی صحیح تربیت کرے گی اور یہ سوچے جہنم کی آنکھ سے میں نے اس کو بچانا ہے تو پھر وہ اس کو تمام بری چیزوں سے بچائے گی آج کل internet inter into the net یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ بچہ اس نیٹ میں پڑ جاتا ہے گر جاتا ہے اور پھر ایسا پھنستا ہے اور شکار ہو جاتا ہے ماں اگر چاہے تو اس کا خیال رکھے اس کو واچ کرتی رہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے اسی طرح ٹی وی وغیرہ ہوتے ہیں اور دوسرے خرافات ہوتے ہیں اللہ جانے کیا کیا آج دنیا میں بن گیا ہے ان سب چیزوں کا جو ہے خیال رکھے اچھا ہم نے دیکھا اگر بچہ جو ہے بے پرواہی کرنے لگ جاتا ہے وہ اسکول کالج میں صحیح پڑھتا نہیں ہے تو ماں کے پاس ایک بڑی طاقت چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے آنسو لگتا ہے کہ یہ آنسو جو ماں کے آنکھوں سے ٹپکتا ہے یہ تو دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے کیونکہ ہم نے دیکھا اس آنسو کے بدلے وہ ایسا جو ہے کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے مثلا کیا ہے کہ اگر بچی جو ہے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی اور ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ فلا جگہ ہو جائے بس ماں جاتی ہے بیٹی کے آگے آنسو بہاتی ہے اس کو کہتی ہے بیٹا تم جو ہے ہاں کر دو دیکھو تمہارا رشتہ ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں بیٹی کا اچھا امی آپ روئیں نہیں آنسو پوچھ لیں میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی میں قربان ہو جاؤں گی جہاں میں رشتہ کرنا چاہتی تھی آپ نے میری بات نہیں مانی میں آپ کی بات بات مان لیتی ہوں اسی طرح بیٹا اگر کسی بات ضد کر لیتا ہے باپ جتنا مرضی ناراض ہو رہا ہو ماں جا کے دو نرمی کے بول بولتی ہے اور ایسی شیرینی الفاظ سے اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا کہتا ہے امی بس میں نے آپ کی بات کو مان لیا آپ چھوڑ بس مجھے اور کوئی بھی بات نہ کہیں اتنی بات میرے لیے کافی ہے اکثر دیکھا کہ اگر ماں باپ کی آپس میں فکری اختلاف ہو یعنی ان کی سوچ کا اختلاف ہو تو پھر بچوں میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے پھر بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ اب بچوں کی جو ہے تربیت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں تو آپ دیکھیں کہ حضرت نور علیہ اسلام کا بیٹا جو اس نے باپ کی نافرمانی کی اور کشتی میں نہ آیا اس کے پیچھے جو تھی وہ ماں تھی ماں کے دل میں بھی شک تھا کہ نور علیہ السلام کی نبوت کا اور علیہ السلام کے یہ کشتی کے بنانے کا اور اس کے اندر یعنی بٹھانے اور طوفان کے آ جانے کا تو یہ بات جیسے اور کفار جو ہے شک کرتے تھے اسی طرح وہ ماں بھی شک کرتی تھی کہ پتہ نہیں کہ یہ جو ہے اتنا بڑا سیلاب کہاں سے آ جائے گا نور السلام پتہ نہیں کون سی کشتی بنا رہے ہیں کیونکہ انبیاء قرآن کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان سب کے اندر نیک اور یہ پاک دامن ہوتی تھیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ جیسے لوت السلام کی بیوی تھی لوگ بعض اوقات غلط باتیں کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی غلط کاموں میں تھی ایسا نہیں ہوتا صرف فکری اختلاف ہوتا ہے سوچ کے انداز میں فرق ہوتا ہے اس وجہ سے دیکھیں اس بچے کے اندر یہ تبدیلی آئی اور بلا آخر وہ باپ کے سامنے بیٹا طوفان میں غرق ہو گیا پیچھے وجہ کیا تھی ماں کی اختلاف یہ جو اکثر عورتیں جو ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے خامدوں کی گلے شکوے کرتی رہتی ہیں اور اختلاف رائے پیدا کر لیتی ہیں خاص طور پر دنیا کے معاملات میں تو بالکل بالکل اختلاف نہیں کرنا چاہیے یہ تو بہت ہی بری بات ہے اور وہ تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی اختلافی بات بھی ہو تو بند کمرے میں کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو ہے کوئی اختلاف ہے ہاں البتہ کوئی اگر دینی اختلاف ہے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ پھر جو ہے بچوں تک پہنچانا چاہیے کہ باپ کی عزت بھی قائم رکھے اور پھر بچوں تک وہ دین کی بات اور عظمت بھی بتا دینی چاہیے تاکہ بچے جو ہے دیندار بنتے چلے جائیں یعنی کہ تمہارے باپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا ٹیلی فون پر بیٹھ کر سسرالیوں کے ساتھ جب وہ حامدوں کی گلے کر رہی ہوتی ہیں اور بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں ان سب فضول کاموں کے لیے کہ کس طرح حالد کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کریں ان کو پریشرائز کریں بیٹیوں کو بہان آڑ دیتی ہیں یہ بہت ہی غلط کام کر رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے ایسے بچوں کی جو ہے تربیت نہیں ہو سکتی اور وہ بلا آخر بڑے ہو کر بھی پھر جو ہے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں خیال سے چلیں اچھا اسی طرح دوسری بات کے خالد کے دل میں بیوی کا جو ہے ایک مقام ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اکثر دیکھا آخر وہ رشتہ جو کرتا ہے کس لیے کرتا ہے اس کو آخر بیوی چاہیے ہوتی ہے نا اسی لیے وہ شادی کرتا ہے ورنہ بلا وجہ کوئی بھی نہیں شادی کر لیتا تو اب عورتوں کو بس یہ ذرا سی بے قراری ہوتی ہے کہ ذرا پتہ نہیں میرا خالد مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا جو ہی شادی ہوتی ہے تو ایک یوں سمجھے کہ وہ نئی سچویشن ہوتی ہے نہ خامد بیوی کو جانتا ہے نہ بیوی خامد کو جانتی ہے خامد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہاں بھی میں تو بڑا ہوں اب وہ اپنے بڑے پن کی وجہ سے وہ ایک خاص خول کے اندر قید ہوتا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ کیونکہ اب گھر چھوڑ کر آئی ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ شروع شروع میں ذرا سی محنت کر لیں اکثر دیکھا جو شروع میں محنت کرتا ہے وہ پھر بعد میں ہمیشہ مزے کرتا ہے اگر عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہم جیسے ہی بیاہ کے گئی اور ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں حالت بھی زیادتی کر رہا ہے اس کے گھر والے بھی زیادتی کر رہے ہیں اگر وہ کڑوی گولی اس وقت کھا لیتی ہیں تو بس سمجھیں کہ اب راج کرے گی یہ عورت لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لڑکی والے بھی جو ہیں اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فائٹ کرنا ہے اور جناب جو ہے اپنی بچی کی حفاظت کرنی ہے اور جناب اس سے اس کو ہر قسم کی زیادتی سے بچانا ہے یہ بڑی ہی غلط سوچ ہے جب رشتہ کر دیا اب اس کے بعد جو ہے نبھانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے بھئی کس طرح سے ہم اس کو نبھا لیں جب یہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ اس طرح نبھانے کا عہد کر لیتی ہے اور خامد جیسا بھی ہوتا ہے اگر وہ جو ہے کوشش کرتی رہے گی تو ایک نہ ایک دن ضرور اس کے دل میں راستہ بنا لے گی دیکھیں ایک مثال سے سمجھیں بی بی آسیہ جو ہے فرعون کی بیوی تھی فرعون اتنا ظالم تھا کہ جس نے ہزاروں بچے جو ہے ذبح کروا دیا آپ سوچے ذبح کروا دینا کتنا ظالمانہ جو ہے عمل ہے لیکن جب حضرت موس علیہ السلام کو بی بی آسیہ نے گود لیا تو فرعون بھی آ گیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھی فرعون آ گیا ہے اور یہ ظالم تو بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے تو فرمانے لگی لا او تتخذ او تک ولدا کہ اسے قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اب آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے تو اس کو کیسے کنوینس کر رہی ہیں کہ یہ شاید ہمیں نفع دے ہے نا اور پھر انتہا یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں یعنی فراؤں کو کہاں تک انہوں نے مینٹلی کر دیا کہ تم اس کو قتل کرنا بلکہ ہم تو اس کو اپنا بیٹا تک بنا لیں گے فراؤن جو ہے وہ بھی جو ہے اس بات پہ خاموش ہو گیا اور وہ اس کو نہ قتل کرا سکا بلکہ ان کو بیٹا بنانے کے لیے راضی ہو گیا یہ ہوتی ہے طاقت عورتوں کی ہاں جی؟